عطا بن یزید نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو اٹھانوے